سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ان قريب نادان لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبل بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے وہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم پر ڈال دیتا ہے مکی زندگی میں جب نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بیت المقدس میں موجود سخرہ چٹان کی طرف کریں چنانچہ آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خانہ کعبہ کو اپنے سامنے کر کے اور صخرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہجرت مدینہ کے بعد آپ کو دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا آپ سولہ یا سترہ ماہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے اور تمنا کرتے رہے کہ اللہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں اس بات کی اطلاع دی تحویل قبلہ کے بعد آپ نے پہلی نماز نماز عصر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جسے شیخین نے روایت کی ہے اہل قبا کو اس کی خبر دوسرے دن فجر کی نماز میں ہوئی جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے جسے شیخین نے روایت کی ہے تو لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ ملک شام سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے نفسیاتی طور پر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنین کو اس بات کی طلب پہلے دے دی کہ کچھ نادان لوگ باتیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ آخر ان لوگوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہود منافقین اور مشرقین عرب نے آپس میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کا جواب دیا کہ تمام جہات عالم اللہ کی ملکیت ہیں ان میں سے کوئی جہت بذات خود قبلہ بننے کی مستحق نہیں وہ قبلہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے قبلہ بنایا ہے اس لیے ایک جہت سے دوسری جہت تحویل قبلہ پر کوئی مند اور سنجیدہ آدمی اعتراض نہیں کرے گا بلکہ سمجھے گا کہ جب اللہ نے ایسا حکم دیا ہے تو یہی حق ہے کیونکہ تمام جہاد کا مالک اللہ ہے